السلام علیکم اچھے بچوں آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں فرانس کی ایک کہانی جانتے ہیں نا یورپ میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے فرانس کہانی کا نام ہے لڑکے کا بھوت اور اسے لکھا ہے جاوید بسام نے بہت دن ہوئے فرانس کے ایک قصبے میں ایک میاں بیوی پرانے سے لکڑی کے مکان میں رہتے تھے وہ مکان انہوں نے چند مہینے پہلے خریدا تھا دونوں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے مرد کا نام ولیم اور عورت کا نام ہلڈا تھا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی ولیم کو ناول پڑھنے اور باغبانی کا شوق تھا اور ہلڈا گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی وہ سر سبز علاقہ تھا قریب ہی ایک دریا بھی بہتا تھا مکانات بڑے اور دور دور بنے ہوئے تھے اور ہر گھر کے آگے ایک چھوٹا سا باغ بھی تھا ایک دن ہلڈا اپنے شوہر سے بولی میری پکائی ہوئی روٹیوں میں سے روزانہ تین روٹیاں کم ہو جاتی ہیں تم حساب میں ہمیشہ سے کمزور ہو ولیم چونک کر بولا نہیں میں بالکل ٹھیک گنتی ہوں ایسا کئی دن اچھو ہو یاد آیا میرے باغیچے سے بھی کبھی تین ٹماٹر اور کبھی تین کھیرے غائب ہوتے ہیں کنجوس آدمی تم اپنی سبزی گن کر رکھتے ہو نہیں وہ ابھی اتنی کم ہے کہ یاد رہتی ہے ولیم شرمندگی سے بولا ابھی ان کی باتیں جاری تھیں کہ اچانک کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا یہ کیا ہوا ہلڈا نے پوچھا شاید ہوا سے بند ہو گیا ہے ولیم نے کہا پھر کئی روز تک یہی ہوتا رہا کبھی کھڑکیاں اور کبھی دروازے بند ہو جاتے اور کبھی خود بخود کھل جاتے جب وہ کمرے میں جا کر دیکھتے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اتوار کے دن ولیم سیب خرید کر لایا کچھ دیر بعد ہلڈا نے بتایا کہ تین سیب کم ہیں ولیم نے کہا ایسا لگتا ہے کوئی چور ہمارے قریب ہی موجود ہے ہلڈا نے جواب دیا لیکن دروازہ تو بند رہتا ہے کوئی اندر کیسے آئے گا انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا نیچے تین کمرے جبکہ اوپر دو کمرے تھے اگلے دن ہلکی بارش سے ماحول سہانا ہو گیا تھا وہ برآمدے میں بیٹھے تھے کہ اچانک انہوں نے گیارہ سال کے ایک لڑکے کو ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جاتے دیکھا لڑکے نے ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا یہ کون ہے ہلڈا نے سرگوشی کی میرا خیال ہے یہ لڑکا ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اندر چلا آیا ہے لیکن وہ اب تک کمرے سے باہر نہیں آیا اچھا دیکھتے ہیں ولیم آہستہ آہستہ اٹھا دونوں کمرے میں پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا جبکہ کھڑکی بھی اندر سے اچھی طرح بند تھی دونوں حیران رہ گئے دوسرے دن پھر انہوں نے اس لڑکے کو سہن سے گزرتے ہوئے دیکھا اس کا حلیہ بہت خراب تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی ورک شاپ سے نکل کر آیا ہے اس نے اچٹتی سی نظر ان پر ڈالی اور کمرے میں داخل ہو گیا جب وہ گھوما تو دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی کمر میں ایک کلہاڑی گھسی ہے جس کے چاروں طرف خون کا خشک دھبا ہے ارے رکو کون ہو تم ولیم چلایا ہلڈا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں وہ منہ ہی منہ میں دعائیں پڑ رہی تھی دونوں کمرے میں گئے کمرہ خالی تھا وہ حیرت زدہ رہ گئے ولیم پریشانی سے سر کھجا رہا تھا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے شام کو وہ پھر نظر آیا اب وہ سیڑھیوں سے اتر کر کمرے میں گیا تھا ولیم زور سے بولا اس لڑکے نے تو ہمارے گھر کو راستہ بنا لیا ہے اچانک وہ پھر نمودار ہوا اور بولا یہ میرا گھر ہے میں یہیں رہتا ہوں دونوں نے حیرانی سے اسے دیکھا وہ پھر بولا ہاں میں سو سال سے یہاں رہ رہا ہوں لڑکا دروازے کی چوکھٹ سے کندھا ٹکائے کھڑا تھا سورج ڈوبنے کو تھا برامدے سے آتی روشنی میں اس کا لمبا سایہ دور تک پھیل گیا تھا کیا مطلب ولیم ناک کھجا کر بولا سو سال پہلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں رہتا تھا ایک دفعہ لٹیروں نے ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیا انہوں نے خوب لوٹ مار کی مکانوں کو آگ لگا دی اور جانوروں کو مار بھگایا گاؤں والوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس نے گھوم کر اپنی پیٹ دکھائی جہاں کلہاڑی گھسی تھی او یعنی تم اس لڑکے کے بھوت ہو ہاں یہ میرا گھر ہے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ تمہارا نام کیا ہے ولیم نے پوچھا وکٹر لڑکے نے نام بتایا ولیم بولا سنو وکٹر ہم نے یہ گھر خرید لیا ہے اور ہمیں بڑی مشکل سے اپنی پسند کی جگہ ملی ہے تم اپنے لیے اور کوئی جگہ تلاش کر لو بھلا بھوتوں کے لیے جگہوں کی کیا کمی ہے وکٹر بھنا اٹھا اور پیر پٹکتا ہوا بولا نہیں تمہیں جانا ہوگا ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا یہ کہہ کر وکٹر اندر چلا گیا دونوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا ولیم نے کہا ہمیں اتنی بھاگ دوڑ کے بعد یہ گھر ملا ہے اور یہ پھر ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے ہمیں کسی جھاڑ پھونک والے سے ملنا چاہیے ہلڈا نے کہا ولیم نے اس کی بات پر منہ بنا لیا ولیم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے ہلڈا سوچتے ہوئے بولی تمہیں ہر چہرہ پہلے سے دیکھا ہوا لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چہرے پر دو کان دو آنکھیں اور ایک ناک ہوتی ہے ولیم ہنس کر بولا اگلی دوپہر کو وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے کہ لڑکا پھر چلا آیا ولیم نے اسے کھانے کی دعوت دی لیکن اس نے انکار کر دیا یہ تم ہی ہو جو ہماری چیزیں چرا کر کھا جاتے ہو ہلڈا نے پوچھا ہاں وہ اطمینان سے بولا لیکن تم ہمیشہ تین چیزیں کیوں چراتے ہو ولیم نے پوچھا وہ بولا تین میرا لکی نمبر تھا میں اپنے والدین کی تیسری اولاد تھا تین تاریخ اور تیسرے مہینے میں پیدا ہوا تھا اور میرے پاس جوتوں کے تین جوڑے تھے بہت خوب تم تو بہت دلچسپ آدمی ہو ولیم مسکرا کر بولا میں آدمی نہیں لڑکا ہوں بس آپ یہ گھر خالی کر دیں اور فوراً یہاں سے چلے جائیں وہ غصے سے بولا شام کو جب ولیم بازار سے واپس آیا تو اس کے پاس بہت سی آئس کریمیں تھیں یہ تم اتنی آئس کریمیں کیوں لے آئے ہلڈا نے پوچھا میرے اور تمہارے لیے تو ایک ایک ہی ہے باقی تین تو وکٹر کے لیے ہیں ولیم نے کہا ہلڈا نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولی لو اب اس بھوت کے لیے اہتمام ہو رہا ہے ولیم ہمیں اس معاملے کو یوں نہیں چھوڑنا چاہیے ایسا نہ ہو کوئی نقصان ہو جائے ولیم کندھے اچکا کر رہ گیا دوسرے دن ولیم اس کمرے میں کچھ کام کر رہا تھا جس میں جا کر لڑکا غائب ہو جاتا تھا ایک کونے میں اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا قالین کے نیچے کوئی چیز ابھری ہوئی تھی ولیم نے قالین ہٹایا تو لکڑی کے تقریباً ایک مربع فٹ ٹکڑے کو ابھرا ہوا پایا اس نے تختہ ہٹایا تو سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آئیں دراصل وہ علاقہ دریا کے قریب تھا بارشوں کے دنوں میں دریا میں طوفان آ جاتا تھا پانی گھروں تک چلا آتا تھا اس لیے وہاں تمام گھر دریا سے چار فٹ بلند کر کے بنائے جاتے تھے نیچے کا حصہ یوں ہی فالتو چھوڑ دیا جاتا تھا ولیم نیچے اتر گیا وہاں ہلکی روشنی تھی تہ خانوں کی جالیوں سے بھی کچھ روشنی اندر آ رہی تھی فالتو کاٹ کباڑ کے درمیان وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک طرف صاف ستھرا قالین بچھا ہے اور ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں رکھی ہیں لیکن سب سے حیرت انگیز چیز جو اسے وہاں نظر آئی ایک ایسا کوٹ تھا جس کی پشت پر ایک کلہاڑی مہارت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ولیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اس نے ہلڈا کو آواز دے کر بلا لیا وہ آئی تو ولیم نے کہا لو تمہارے بھوت کا مسئلہ تو ہو گیا حل جلدی انہوں نے باہر نکلنے کا خفیہ دروازہ بھی تلاش کر لیا جو مکان کے پچھلے حصے کی طرف تھا انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہ ہی لگایا اور خاموشی سے اوپر آ کر تختہ دوبارہ اسی طرح رکھ دیا اس دوران میں جب ولیم نے بھوت کے ٹھکانے کا سوراخ لگایا گاؤں کے ایک ہوٹل میں وہ لڑکا اور ایک آدمی بیٹھے چپ کے چپ کے باتیں کر رہے تھے آدمی کہہ رہا تھا تمہیں کام دیے دو ہفتے گزر گئے تم تو کہتے ہو کہ تھیٹر میں کام کرتے ہو جلد انہیں ڈرا کر وہاں سے بھگا دو گے لڑکا سوچتے ہوئے بولا شاید وہ لوگ بھوتوں پر یقین نہیں رکھتے وہ کچھ الگ قسم کے لوگ ہیں اچھا تو پھر کچھ اور بندوبست کرنا پڑے گا آدمی بڑبڑایا ہاں میرا تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا وکٹر اٹھ کر چل دیا شام کو دونوں میاں بیوی برامدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے ہلڈا نے بسکٹ بنائے تھے ان کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی اچانک وہ لڑکا کمرے سے نکل کر ان کی طرف بڑھتا نظر آیا اس کے کندھے پر ایک تھیلا لٹکا تھا آج وہ کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا تھا دروازے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور پلٹ کر کہا میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کہانی سب جھوٹ تھی دراصل کچھ لوگ آپ سے یہ گھر خالی کرانا چاہتے تھے ولیم نے بتایا ہاں مجھے ساری بات معلوم ہو گئی ہے علاقے کا تھانے دار میرا دوست ہے اتفاق سے اس نے تمہیں اس آدمی کے ساتھ باتیں کرتے سن لیا تھا تھانے دار نے اس آدمی کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے اب وہ دوبارہ یہاں نظر نہیں آئے گا وکٹر جانے کے لیے مڑا اور کہا اچھی بات ہے مجھے معاف کر دیجیے گا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تم کہاں جا رہے ہو ہلڈا نے پوچھا معلوم نہیں شاید کسی دوسرے قصبے میں ہلڈا نے کچھ یاد کرتے وکٹر سے پوچھا تم غالباً کسی تھیٹر میں کام کرتے تھے چھوڑ کیوں دیا تھیٹر کا مالک کہتا تھا کہ پہلے تعلیم حاصل کرو پھر اداکاری کرنا تو تم تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتے وکٹر دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں جو میرے اخراجات برداشت کر سکے ولیم بولا ٹھہرو تم چاہو تو یہاں رک جاؤ ہم تمہیں تعلیم دلائیں گے بعد میں تم اداکاری کا شوق بھی پورا کر لینا وکٹر ٹھٹک کر رک گیا اور حیرت سے بولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں بیٹا ہماری کوئی اولاد نہیں ہم سمجھیں گے کہ ہمیں بیٹا مل گیا ہلڈا بھرائی ہوئی آواز میں بولی ولیم نے پیالی میں چائے نکالی آؤ چائے پی لو وہ جھجھکتا ہوا قریب آیا ہلڈا نے بسکٹوں کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی وہ بیٹھ گیا پھر ولیم بولا ویسے تمہارا منصوبہ برا نہیں تھا شروع میں تو ہم اس کہانی کو سچ ہی سمجھے تھے کیونکہ اس علاقے میں آئے دن لوگوں کو بھوت نظر آتے رہتے ہیں اور ہاں یاد آیا کیا وہ تین تین چیزیں کھانا تمہاری عادت ہے نہیں وہ سب ڈرامہ تھا وکٹر شرمندگی سے بولا دونوں نے بے ساختہ کہا لگا دیا